رات کو ہی برہان صاحب نے سوال کیا کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو ہے تو ملنا ملانا اور گرد و پیش اور بیٹھنا اٹھنا سب جو ہے ظلمت والے ماحول میں عام طور پر ابھی حال ہے تو ابھی ہم کیسے اثرات سے بچیں گے قرآن ہے کہ نہیں کیسے آج سے کیسے بچے آواز آ رہی ہے جی آخر تک تو آگے یہاں بات ہے لیکن شریعت اللہ کے فضر سے عملی چیز ہے یہ نظری چیز نہیں ہے پریکٹیکل ہے تھیوریٹیکل نہیں ہے اس نے نہیں آخری حد تک کے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں یہ جمعے کے خطبے میں جو کبھی کبھی یہ خطبہ پڑھا کرتا ہوں عربی کا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کہ اس کے عربی کو الفاظ ہیں کمن شاہدہ منہاو کسی جگہ اگر معاشیت ہو رہی ہو اور کوئی آدمی وہاں پر ہو وہ کتاب لیا سر کتاب لو ذرا خطبے والی کتاب لو نا علیہ سلاۃ وسلام عضا امیرا الخطیت فی الارض من شاہد پکڑے ہا کانا کا من غاب آنا کمن خابان خابا فرضیہ کا من شاہدہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر زمین میں ماسی خرابی ہو رہی ہو حکیم صاحب ترجمہ خطیتوں کا کیا ہوا جی ملت الخطیت جب برائی کی جائے خطبہ ہے جو زمین میں برائی کی جا رہی ہو اور کوئی وہاں پر ہو لیکن اس کو نہ چاہتا ہو ایسا ہے کہ گویا وہاں پر نہ ہو زمین پر برائی کی جا رہی ہو اور کوئی اس کے کوئی آدمی اس کے لیے دل میں کراف محسوس کرتا ہو نہ چاہتا ہو اس کو تو گویا کہ وہ وہاں نہیں ہے کہاں کمن آنا گویا کہ وہاں پر نہیں اس پر ساتھ نہیں آئے اور جو وہاں پر نہیں ہے لیکن اس پر راضی اس کو چاہتا ہے تو یہ ایسے کہ وہاں موجود جی ہے اس پر اثرات آئے اس کیا دینک نہیں تھی جس کے ترجمہ میں یہاں سے پڑھوں دیکھا تو میں نے نکالا ہوا ہے ہاں جی، دینک حضور اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو اس کو دیکھتا ہو اور ناپسند کرتا ہو تو ایسا ہے جیسا کہ اس سے دور رہا اور جو غائب ہو یعنی اس گناہ سے جو غائب ہو اور اس سے راضی ہوتا ہو تو ایسا ہے جیسا کہ اس کے پاس حاضر ہو تو یہ یعنی ایک جو ہے تو کسی جگہ پر ہونا کراہت کے ساتھ ناگواری کے ساتھ کسی جگہ پر ہونا ناگواری کے ساتھ کہ مسلسل اس کے دل میں اس کے لیے ناگواری ہو تو اس پر اثرات نہیں آئی اور کسی آدمی یہاں سنا کہ یوروپ میں یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اس نے کہا ڈھیر گیا بہت مزہ آیا جو یوروپ کے امریکہ کے اس نے کوئی بات سنی نے کہا کہ تو بڑا شوق ہے تو اس پر اس کا نوسط اس کی ضرورت اس باطل کی نوسط اس پر یہاں بیٹھے آئے گی کیونکہ یہ چاہت کر رہا ہے اس کی ہاں جی؟ تو آپ کے اگر کھیت کے پاس سے نہر گزر رہا ہو گزر رہی ہو پانی کی اور آپ کے کھیت کو فائدہ پانی کا تب ہوگا جب آپ نالی بنائیں گے ہاں جی؟ اپنے کھیت تک کے لیے نالی بنا لیں گے تو اسے پانی آئے گا ورنہ پانچ سو تو ہزاروں میں وہ منو پانی گزرتا ہو لیکن آپ نے گھر نہیں بنایا وہ اپنے خیر کی طرف راستہ تو وہ نہیں آئے گا اور نہ اس کا فائدہ ہو اور نہ اس کا نقصان ہو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلب کا راستہ کہاں کو بنایا ہوا ہے اس بات کا کو دیکھنا ہوتا ہے وہ میں ایک جگہ نقشبندی حضرات کی ایک خانقاہ میں جایا کرتا تھا تو دیہاتی سے سادہ سے لوگ تھے اور اللہ کی شان کے سارے معرفت کے اور اسرار کو اپنے دیہاتی زبانوں میں اور دیہاتی اصطلاح ہاتھ میں بیان کرتے تھے ہاں جی؟ تو ایک دفعہ وہ اگر صاحب جو تھے تو وہ اپنے مریضوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو عورت جو ہوتی ہے یہ گرمیوں کے موسم میں بھی تندور پر روٹی پکاتی ہے اور سردیوں کے موسم میں بھی پکاتی ہے پھر کیسے پکاتی ہے گرمیوں کے موسم ایسے پکاتی ہے کہ جب وہاں جانے کا وقت ہو تو اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں کہ تندور پر جانا ہے ناگواری اس کو اندر ہے ناگواری کی کیفیت اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اب جانا یہ کیا جاتی ہے وہاں پر جا کر بیٹھتی ہے روٹیاں پکاتی ہے لیکن مسلسل ناگواری کی کیفیت کے ساتھ اور پھر جوں فارغ ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہی اٹھتی ہے پھر جو ہے مزید وہاں پر نہیں رہتی اور سردیوں میں چاہت ہو رہی تھی کہ گرم جگہ پر جائیں گے جی اور بیٹھیں گے جی اور وہاں پر گئے نہیں یعنی روٹی پکاتے لطف بھی لے رہی ہوتی ہے ساتھ تو یہ دونوں الگ الگ کیفیتیں ہیں تو خوشگواری کی اور چاہت کی کیفیت جو ہے اس وقت آدمی پر جو ہے تو فیض اور نوسط اس کو ایسے حال میں آتا ہے راستہ بنانا جو ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے تو یا ہاں، فیض کا اصول ہو وہ بھی چاہت سے محبت سے اور خوشگواری سے ہوتا ہے اور نوسط کا اثر بھی جو ہے یہ بھی چاہت سے محبت سے ہوتا ہے جب آدمی ظلمت والے ماحول میں جائے معصیت والے ماحول میں جائے تو ناگواری کے ساتھ جائے ناگواری کے ساتھ شامل رہے اور جتنا وقت ہو ناگواری کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ اس وقت اثرات نہیں آئیں اور نام زندگی ناممکن ہو جائے کی آگے پابندی کرے جی، اس میں مزید آگے بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے ناگواری محسوس کرنا اس گناہ کا اس ماحول معاشیت کا یہ تو فرض واجب ہے اور ضروری اور ایک جو ہے یعنی ایک اگلی باریک بات ہے وہ یہ ہے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا کرنے والوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا اور ناگواری کی کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو افسر سمجھنا یہ بات ہے تو یہ آدمی کو پھر گرانے والی ہے اس میں یہ آدمی کیا نسال ہے یہ آدمی کو اپنے آپ سے افسر نظر آ رہے ہوں کیا پتا ہے کہ تو بتائے بنے کی توفیق ہو جائے اور بن گئی مان پر ہو جائے اور اپنا جو ہے تو نہیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ حق جو ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کفار کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھتے ہیں جی کہ وہ یہ تربیت سالک وغیرہ میں سوالات پوچھے ہوئے ہیں کہ ہم کافر کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھیں کافر کافر ہے مسلمان مسلمان ہے یقیناً مسلمان کافر سے بہتر ہے یہ تو یقینی بات ہے مسلمان کافر سے بہتر ہے کافر کافر کافر ہے ولید ہے چیز ہے اور مسلمان جو ہے تو مسلمان ہے پاک چیز ہے ہاں جی۔ مسلمان کافر سے بہتر ہے جو میرا کوئی مسلمان بھائی نیک آدمی ہے اس کو تو میں کافر سے بہتر ہی سمجھوں لیکن یہ اپنے آپ کے بارے میں سے نہیں ہے نا یہ بات اپنے آپ کے بارے میں سے نہیں ہے نا کیونکہ اپنے آپ کے بارے میں تو مرنے کے وقت تک جو ہے وہ کفر کا آدمی کو خطرہ لگا ہوا ہے خاتمہ بل ایمان کا جو انسان کو خطرہ ہے یہ اس انسان کو ہر وقت جو ہے نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے تو زیادہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کو تو حالن اور کفار کو مالن جملہ نا اللہ کی کتابوں میں مسلمانوں کو حالن اور کفار کو مالن حالن کیا کہ اس حال میں کس حال میں ان کے پاس ایمان ہے ان کے پاس ایمان ہے بات ان کے اللہ کو ہے پتہ نہیں کس حال میں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی فضیلت ہے میں نہیں ہے اور کفار کو معلوم یعنی انجام کار کیا پتہ ہے کہ موت کے بعد کافر کو بھی اللہ ایمان نصیب فرما دے اور ایمان نصیب ہو کر جو ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اور کسی آدمی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بہت کیسے حال میں ہونی ہے ان سے ہم نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں کوئی پچانوے سال ان کی عمر ہے اور مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو ان کی اجازت کے لیے ہم گئے پکی سڑک تھی پھر آگے کچی سڑک تھی پھر آگے سڑک ختم ہو گئی تھی جی۔ کھیتوں میں چلنا تھا تو علاقہ ایسا ان پڑھ لوگوں کا علاقہ اور بالکل یعنی یہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے ایک سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے کو ہم نے بٹھایا اپنے ساتھ کے پرانا گاؤں میں دکھاؤ جو گاؤں اس کے گاؤں سے دو کلو میٹر تھا تو اس نے گاڑی دکھاؤں تو اس نے پورا دائرہ گاڑی ہماری گھمائی اور اس کو دو کلو میٹر والا گاؤں نہیں پتا تھا نے اس سے پوچھا کہ تو شیعہ ہے کہ سنی ہے تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں لیکن وہ شیعہ کیا ہوتا اس کو کچھ پتا نہیں ہے میرے کو کچھ پتا نہیں بیچارے وہ پھر بار کسی ساتھی سے کہا کہ جس آدمی کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو تو اس سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائے گا تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں دیہات جاتا ہوں سب لوگ گدم کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کوئی مرد ہی نہیں ہے میں نے چلو پھر پچاس سال سے اوپر ہوگی کوئی عورت ہے اس سے پوچھیں گے تو پچاس سال زیادہ عمر والی عورت سے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا تو وہاں پر پہنچے ہم تو انہوں نے ہم تھوڑی سی بات کی ہم سے بات جو کی یا اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو بہت مہربانی فرمائی ہے میرے پاس آئے ہیں اور میرے لیے تو دعا کریں میری پچانوے سال عمر ہو گئی ہے اور اب جو ہے میں مجھے بحث اس بات کا کام ہے کہ خاتمہ کیسے ہو تو بہت یہ بات کہی ساتھی چیخ چیخیں مار مار کے روتے ہیں سادہ سی بات ہے کوئی اس میں فلسفہ گہرائیاں ایسی نہیں ہیں میں ایسے کیفیر کے ساتھ کہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک جگہ کوئی بزرگ رہتے تھے تو وہاں پر اسی علاقے میں رنڈی رہتی تھی تو اس کو بڑی کوفت ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ہی نہیں کم ہوتا ہے تو یوں وہاں سے گزرے آئے جائے تو مذاق اڑائے ان کا اور کہ میری زلفیں جو ہے وہ تیری ڈاڈی سے کہ میری زلفیں تیری ڈاڈی سے چھین تو آگے سے کچھ بات نہیں تو یہ عرصہ دراز نہیں ہے تنگ کرتی رہی اور جواب نہ دیں گے تو ان کی جو وفات ہوئی تو وفات کے بعد جو ہے تو ان کے ان کی جنازہ نے کہ آپ جو ہے تو میری گاڑی ہے تو جلسوں سے کہ اس وقت کیوں جواب نہیں دیتے تھے اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا خاتمے کا کچھ پتہ نہیں تھا اس لیے میں جو ہے یہ نہیں نہیں کہہ سکتا ان بزرگوں نے کہا کہ موت کے وقت انہوں نے کہا تو ساتھی نے کہا کہ موت کے وقت تو جب تک کہ وہ بہت نافذ نہ ہو جائے تو خاتمہ خاتمہ بلیمان کا تو پتہ نہیں چلتا تو ان بزرگوں نے یہ ہی کیوں کہا تو میں نے کہا یہ بات تو ایسے ہی تھی موت کے بعد بولی لیکن چونکہ محتاط بزرگ ہیں آج کل کچھ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آنے والا جو ہے وہ غیر مقلد ہے ہاں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ہی نہیں مانتا ہے ہاں جی؟ اور جو انہیں بے چکا ہے پتہ نہیں کیسا ہے تو اس میں بعض ودرا محتاط کر کے رہا کے آنے والوں کو ان یعنی کو احساس بھی نہ ہو جو کہ تو اللہ کے تلق والے بندے خصوصاً مجلس میں اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بیرون کی نہ بنے کیوں کہ فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب تک پوری مجلس میں اعتراض کی کیفیت ختم نہ ہو اور خوشگوار اور محبت کی کیفیت نہ ہو تو فیض نہیں چلتا کوئی بھی بیتوں کا بیٹھا ہوا ہو نا تو اس کی رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوتا ہے جیسے کہ نالی کے اندر صاف پانی کی نالی جا رہی ہے اور بیچ میں لید کا ٹکڑا آ کر گر گیا سارے پانی پر اثر آتا ہے پہلے زمانے میں یہاں پشاور میں یہ پانی کی نالیاں گھروں سے گزرتی تھیں نا تالاب ہوتے تھے ہم نے دیکھے وہ دور تو پانی کی نالی کو بہت صاف رکھا جاتا تھا آنے جانے والے لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ یہ پانی کی نالی ہے جس پر گرد نہ گرے مٹی نہ گرے پتھر نہ گرے بڑا احتیاط کرتے رہے یہاں پشاور میں اس طرح ہوتا تھا جو خیر یہ نے کہا کہ یہ چونکہ محتاط بزرگ ہیں اس لیے انہوں نے اس طرح کہا ورنہ بات ویسی ہی تھی یہ اس طرح کہی جاتی ہیں تو یہ انتقال فیض اور نحوست کا جو کل پرانا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے ہاں بات یہ تھی کہ آدمی اس حال میں اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے کیونکہ مسلمان بہتر ہے نا تو اور میں تو بہتر نہیں ہے نا بھائی اور تو اپنے بارے میں اس بات کی یقین دہانی نہیں یہ اصول کے طور پر نہیں ہے کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے متقی فاسق فاجر فاضر سے بہتر ہے ہاں جی لیکن وہ تو متقی فاسق فاضل فاضر سے بہتر ہے بعض اوقات میں اپنے جماعت میں جاؤں نا والے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اونچا کام ہے بہت اونچا کام ہے تو اس وقت ہے کہ اس بات کا بھی دھیان کیا کرو کہ اس سے کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں بہت اونچا ہوں میں بہت اونچا ہوں ہاں جی؟ یہ بہت اونچا کام ہے اور اس کے ساتھ اگر ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ بہت اونچا کام ہے میں بھی اس کام والا ہوں کوئی آدمی کہے جی کہ اور اس کا جو ہے تو پولیس کا شور بہت عام ہے بہت اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کچھ ہیں آج میں گزر کر جا رہا تھا یہ جو سول کوارٹروں کے آگے والا جو رستہ ہے نا اس پر سے تو وہاں پر کھڑا تھا پولیس والا جو کہ ریلوے کی خوش گودی ہے یعنی جی خوش گودی کے کا گارڈ جو ہے پولیس والا وہ کھڑا تھا خوش اور بودی کے گارڈ پولیس والے جو ہوتے ہیں ان ہوتا کوئی اختیار نہیں ہوتا عام پبلک کے ساتھ آئیں بس وہ دروازے کی پیرداری اس ہے دم یہ وردی اس کی پولیس کی ہے ٹوپی پولیس کی ہے کپڑے پولیس کے اور باقی اختیار کو کچھ بھی نہیں اب اس نے اپنا کوئی مہمان کھڑا کیا ہوا تھا اس کو بھیجنا تھا تو آتے آنے والی گاڑی اس کو ایسے ہاتھ کیا تو گاڑی والا کوئی کو صاحب کی طرف سے سار نہیں آ جی۔ تو کہ یہ جی۔ نے گاڑی بس والے نے گاڑی کھڑی کی تو اس نے اس کو کہا کہ یہ آدمی چڑھائے ایسے وہ جب بیٹھا تو بس آگے چل پڑی تو اس آدمی نے اپنے کپڑوں کو بھی دیکھا پولیس والے نے ٹوپی کو بھی دیکھا اور ٹوپی کو پھر اس نے ٹیڑا کیا ذرا خوب رخ پر کیا جی اور اس کو بڑا لطف آیا جی اس بات سے کہ دیکھیں کم از کم آخر وردی تھی پولیس کی حجی اتنا تو اس کا روب تھا کہ ہم جو ہے ایک آدمی کو کیسے جگہ پر بس کو بھی کھڑا کیا اور حجی کو بٹھایا کیا جی تو یہ وردی کا کمال ہے جی پولیس کی وردی کا یہ کمال ہے تو ایسے اگر ہم کہیں گے یہ بڑا کام ہے اور اس سمجھ لیں کہ یہ بڑا کام ہے لہٰذا ہم بھی پڑے ہیں وہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ فلانا کہتا ہے کہ وہ تو جب جہاں سب چیزوں کی انتہا ہے وہاں سے تبدیل کام کی ابتدا ہے کہ پیر پیر جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارا تو عام آدمی آپ کہا ماشاء اللہ بڑی سی بات کہتے ہیں کہ ہمارے نہیں تو بالکل افسر ہیں ہم سے تو بالکل افسر ہیں لیکن اگر وہ یوں کہیں تو یہ نقصان کی بات ہوگی یہ نقصان کی بات ہوگی وہ چیز یقیناً افسل ہے لیکن اس کے ساتھ میں تو افضل نہیں ہوں تو کام افسل ہے میں تو افضل نہیں ہوں ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ میں سنایا لکھا بھی ہو کہیں پر کہ سید سلمان نظی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے تو ایک میجر صاحب نے کہا کہ میں آپ سے بحث ہونا چاہتا ہوں نے بیت نہیں کیا پھر وہیں پر آیا سپاہی آیا تو اس نے کہا کہ اللہ صاحب آپ بیت ہونا چاہتے ہیں اور وہ فوراً بیت کر دیا تو ساتھ والے خاص نے پوچھا کہ حضرت کو بیت کرتا ہے تو بڑا آدمی تھا بڑا کام کرتا آگے ہوتا یہ ہے وہ ہے ان کو تو آپ نے بیت نہیں کیا تو خیر کسی نے میجر صاحب سے پوچھا کہ آپ کیوں بیت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت بڑے آدمی تو ہم نے سوچا کہ بہت بڑے آدمی سے بیت ہو جائیں کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے ہاں، بڑا تیر ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے سلسلہ بڑا ہو تعلقات ہوں نے کہا جی پنڈی میں فلانا جگہ ڈاڑی منڈا آدمی بیٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں بزرگ ہے کلندر ہے لوگ آتے ہیں ان کے پاس دوسرے آدمی نے کہا کہ کوئی کلندر مندر نہیں ہے صرف ایک اڈا بنا ہوا ہے کہ جہاں پر مختلف افسروں کی پروموشنیں پروموشنیں ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کا غالب خیال ہے کہ سی آئی اے ایک آدمی ہے تو اتفاق نے وہ بڑی عجیب بات ہمارے مسلف صاحب نے معلوم کی اس کی ان کے بہنوئی تھے تو وہ چیف جسٹس سے ان کو افاقی محتسب بنایا گیا لیکن پہلا جو تھے تو انتخاب عارضی تھا تو وہ بھی سارا سادہ لو آدمی تھے کہ کلندروں کے پاس کلندروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے منظوری ہوتی ہے اور فائل جاتی ہے اور یہ ہے وہ ہے آج باتیں وہ کہتے تھے تو چلے گئے وہاں کلندر صاحب کے پاس فائل منظور کرائے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو ہے تو وہ خلوت میں بڑا کب ہو بتائیں گے چلے گئے خلوت میں دوسرے کمرے میں چلے گئے تو وہاں ان کے پاس جو ہے تو ہی نہیں کشف والا ایک آلہ بھی تھا ٹک ٹک کر کے ٹیلی میں لایا جی ڈپٹی سیکرٹری شمس کمر کو ملایا جو کہ اسلامی کالج کا پڑا ہوا تھا ہاں جی، اس کو بلایا جی نے کہا کہ وہ فلان جو ہے ان کی فائل عثمان علی شاہ صاحب کی فائل جو وزیر اعظم کے پاس گئی تھی اس کا کیا ہوا ہے تو وہ مجلس میں آنے والا تھا کیونکہ مجلس بڑی زبردست ہوتی ہے بڑے قالین بچے ہوئے صاف ستھری جگہ ہاں جی گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ہو سردیوں میں ہیٹڈ ہو ہاں جی چائے بھی مزدار ملتی ہو باتیں بھی خوشگوار ہوں جانے والے آدمی کو اعزاز بھی ملتا ہو فلانا صاحب آئے ہاں جی اور کھانا بھی مل رہا ہو اعزاز بھی مل رہا ہو جگہ بھی صاف ستھری ہو تعلقات بھی بڑھ رہے ہوں ہاں جی؟ اور جو ہے یعنی مسئلے بھی حل ہو رہے ہوں تو اور بندہ کیا چاہتا ہے بندہ بندہ لے اللہ دے اللہ دے بندہ لے والے حالات اور کیا چاہیے جی تو شمس القمر نے کہا کہ ابھی فائل آئی ہے دستخط ہو چکی ہے میرے پاس تو خلوت سے صاحب برآمد ہوئے باہر آئے اور باہر آ کر آنکھوں کا سر ٹیڑا کرنا ہوتا ہے اوپر کرنا ہوتا ہے کیفیت تاری کرنی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہر جائیں تو بس میں خوش ہو شاہ صاحب ہاں جی تو بعد میں شمس القمر جو ہے وہ سر صاحب کا شاگرد تھا اور تو جو سنایا نے کہا شاہ صاحب کی فائل کا راجا صاحب نے پوچھا تھا تو ہم نے بتایا تھا کشپ سارا کھل گیا کشف کا برم کھل گیا تو خیر یہ بات کس بات پر چلی تھی افضل پر اور کیا تھی مزید کام ہاں، وہ چاہیے اور بات تھی جس نقطے سے اس بات پر آئے تھے لوگوں کا تو خاتمہ اور بل خیر والا ہو گیا تھا وہ بات احتیاط سے کرتے ہیں ہاں بالکل وہ دیکھا میرے کو یاد آیا انہوں نے کہا ہم بڑی جگہ پہ یہ خیال تھا کہ بڑے آدمی ہیں تم سے بیت ہو جائیں گے تو بیت کا ایک فائدہ ہوگا تو حضرت صاحب جو تھے ان کو اس سے ناگواری ہوئی اس بات سے کہ بیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے جی، اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے ہونا چاہیے خیر یہ تو کوئی یہ حضرت مولانا اب الحسن ندوی صاحب مدد العلی اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کتابیں ان کی جتنی جہاں تک پڑھی ہم نے کسی جگہ یہ بھی نہیں لکھا تھا کسی جگہ بیچ گئے خلافت تو چھوڑا ہاں جی؟ یہاں تک قدر کرنی اور جن بزرگوں سے بیچ ہوئے ان کا کبھی ان کا نام تک بھی کبھی نہیں لیتے اس خیال سے کہ اتنی بڑے ہستیوں کا نام لے کر اپنے ساتھ ہم منسوخ کریں تو یہ ان کی حیثیت کو گرا رہے ہیں اس سے یعنی ان کی حیثیت گرتی ہے جی ہمارے نام کے ساتھ لگتے ہیں اپنی اپنی نیت ہوتی ہے نا حکیم صاحب ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک سلمانی شائع کی تو اس پر حضرات کی تقاریر لکھوائی نا مولانا الحسن سندی صاحب کی عبد الماجد رحبادی صاحب کی صاحب ان حضرات کی تو لکھا ہوا تھا کہ اور انہوں نے بڑے واقعی حضرات کو بڑی محبت کی کتاب کی تقاریر میں بہت زبردست لکھا ہوا ہے تو پھر انہوں نے لکھا کہ یہ تقاریر اس لیے کتاب کے اوپر لگائی کہ ہماری بیسی تھی وجہ سے لوگ کہیں کتاب کو پڑھے ہی نہ تو فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے حضرات کا لکھنا اوپر لگایا ہے کہ ان کی وجہ سے تاکہ لوگ کتاب کے فائدے کو جان لیں اور پڑھے جی ہم نے اس لیے سے لگایا تو نیت ہوتی ہے نظرات نے میں اپنے ان کی تعداد میں کہیں نظر نہیں آتا اس لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بزرگ بھی کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے بیت کا اور بھی کسی کے خلیفہ ہیں تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ آدرتا ہے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خود سنا رہے تھے علی میاں صاحب وہاں کے پاس جو آدر تھے لکھنؤ میں کیا تو میں دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے جب مولانا مدد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو دورہ مکمل ہوا تو حضرات حضرت امتحان لیا کرتے تھے لکھے ہوئے پرچوں کا لکھا ہوا امتحان لیتے تھے کیا جب امتحان ہوا تو میں فرسٹ آ گیا جی امتحان میں میری پہلی پوزیشن ہو گئی تو دوسرے مولوی صاحب تھے بڑے ذہین تھے محنتی بھی تھے اور ذہین محنتی آدمیوں کو افسوس ہوا کرتا ہے کہ میں کیوں رہ گیا تو انہوں نے جھگڑا ڈال دیا وہاں کہ حضرت صاحب اس کے اور میرے پرچے کو پھر دیکھا جائے اور ان کو جو ہے یعنی مساوی طور سے دیکھا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے تو کہتے ہیں پھر دیکھا گیا اس کا پرچہ میرا پرچہ پھر نکالا گیا نکالنے کے بعد پھر دیکھا گیا جب دیکھا گیا تو پہلے اس کا ایک نمبر کم تھا مقابلے والے کا پھر دو نمبر کم ہو گئے <laughs> حضرت صاحب دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ اس سے اندازہ ہوا کہ اس کو ذرا ایک نمبر اور زیادہ ملنا چاہیے تھا پہلے ذرا پہلے اس میں نمبر لگانے میں ہی ہوئی کہتے <laughs> کیا دو نمبر ہو گیا زیادہ اور زیادہ ہو گیا پھر وہ بڑا افسوس اس آدمی کو لے کے خیر وہ تو ہو گیا تھا ہار گیا تھا لیکن یہ ہے کہ کبھی نام تک نہ لینا ہے بات یہ کہ آدمی ایسے ایک تو بات یہ عرض کر دی کہ وسط کا اور فیض کا آنا کیسا ہے اس کے لیے شرط ہے وہ خوشگواری محبت کی ہے ناگوار حالت میں جائے آدمی مجالس میں جگہوں پر جہاں پر سودا خریدنے آدمی نے نوکری پر جانا ہے ڈیوٹی پر جانا ہے بس میں بیٹھنا ہے ہاں جی بس میں بیٹھ ہے ہیں تو ٹو ٹو ٹو ٹو باجے بج رہے ہیں اس میں یا اللہ کیا کریں وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک تو جدید دور کے گانے بجانے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ہاں جی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور پتہ نہیں کیا ہو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کہ آج کل جو ہے سو پاپ پاپ میوزک کا ہو گیا ہے اور اسے بڑی صورت ہے تیزی ہے اس میں بڑی صورت ہے تو لہذا یہ اس کو یعنی یہ نئے لوگ اس کا لطف اٹھاتے تھے میں نے کہا ہمیں کو کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا میں نے کہا کہ آپ لوگ پکے راگ والے ہیں پرانی موسیقی والے ہیں جی تو لہذا آپ کو اس سے تاثر ہوتا ہے اور ان کو میں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا یعنی پھر بھی جو ایک ماسیت تو اور ہوتی ہے اب ہم کیا کریں سفر بھی کرنا ہے روک سکتے ہوں تو روکتے ہیں جی کوشش کرتے ہیں جی اور نہ روک سکے تو جی کیا کیا آپ کرتے میں نے کہا جی ہم تو تلاش شروع کر دیتے ہیں وہ تھوڑی سوچی آواز سے ہوتی ہے اپنے کام سے کو سنتے رہتے ہیں اللہ کے احسان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے باہر ہو جاتے ہیں ہاں جی، ایک ہوتا تھا میاں جی بل بل خان اس کا نام تھا میاں جی بل خان میں بات ہی بوڑھا آدمی ویسی زیادہ اس کی مر ہوگی تو ہمارے ساتھ تھا جماعت میں تو اسے میں نے کہا کہ میاں جی خان وہ جو کشتی ڈوبی تھی راوی میں تو اس میں تو بھی تھا تم لوگ جماعت میں لوگ بچ گئے تھے تو کس وقت سنا کیسے تو کیسے تھا تو سادہ آدمی اس نے کہا کہ وہ کشتی جو تھی نو یہ کو نو کہتے ہیں کشتی نو ڈوب گئی نے کہا کہ ہوا یوں تو کشتی ہم سوار ہوئے تو ہم سیدھے سادے لوگ کپڑے ہمارے ڈھنگ کے نہیں تھے جاتی بڑی بڑی لٹھے اٹھائی ہوئے لوگ نہیں تو کہتے ہیں وہاں لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تنگ کیا مذاق اڑایا کشتی والوں نے اور کہتے ہیں اس مذاق اڑانے کے دوران ایک پولیس والا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی تو اس کی بیوی لوگوں کو کہتی تھی کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے یہاں تک کہ آگے جا کر کشتی آ گئی چکر میں اور کشتی نو ڈوب گئی کہتا ہم نے دیکھا کہ کشتی گئی دریا کے پیندے پر گئی اور پھر کہتے ہم نے ایسے محسوس کیا جیسے کسی نے ایسے بس بارہ نیچے سر ہمیں تو اوپر کر دیا دریا اور اس میں دریا کو اس کے جھٹکے لگے تو کہتے ہم تو جا کر سیدھے کنارے پر گرے اور وہ پولیس والے کی بیوی بھی بچ گئی ہم بھی بچ گئے باقی لوگ ڈوب گئے سبحان اللہ چیری جو اس میں اس کو کرتی تھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی جو ہے متاثر کیا تھا وہ کونا نہ ہو دو مال خاطین اس یعنی کا کیا ترجمہ ہے سکیم جی، صاحب یاد ہے کہ میں ہوتا تھا میں بھی یعنی یہ مذاق اڑانے والے غالباً گپ شپ لگانے والے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ شامل ہو کر میں بھی کیا کرتا تھا یہ کہ وہ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو برا بلا کہا جا رہا ہو تو میں بھی ساتھ شامل ہو کر کیا کرتا تھا کہ مجھے جو عذاب مجھ کو ہو رہا ہے تو کچھ چند باتیں جن کو ہو رہا ہے تو مان خواہ کہ میں بھی جو ہے ان کا ساتھ ہو کر یہ برائی کرتا تھا چند ایک برائیوں کا تذکرہ ہے سورہ مدثر میں اس میں ایک اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ میں بھی ان یعنی چند برائی کرنے والوں کے ساتھ مل کر اس برائی میں شامل ہوتا تھا لہٰذا مجھے عذاب ہو رہا جو برائی میں شامل نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ آدمی یعنی ایک تو بات یہ کہی کہ جیسے آدمی صحبت میں برائی سے نوسط کے آنے سے بچے گا اور ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہونا پیدا ہونا ہوتا ہے یہ تو مٹنے مٹانے سے ہوتا ہے اپنی حیثیت کے گرانے سے اپنے آپ کو گمنامی میں کرنے سے اور جو ہے بڑا بننے کے حالات اور بڑا بننے کا جذبہ اور بڑا بننے کے ماحول قائم کرنا اور یہ ہونا اس میں ہی نہیں ہوتا ہے محمد اللہ صفح صاحب رحمۃ اللہ سے کبھی کبھی پولیستے تھے یہ سب ساتھی کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ایسے گرائے ہوئے خوار کیے ہوئے رکھتے ہیں اور لوگ جو ہے پھر چڑھاتے ہیں ان کو ضرورت ہو جاتی ہے تنگ کرتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ ذرا ذرا ان کی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو <laughs> کیا ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو ذرا آپ آپ ایسے اتنی عزی کر لیتے ہیں لوگوں کے آگے کہ سب جو ہے نہیں یعنی وہ پھر پریشان کرتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں ہمارے کہہ رہے کہ باوجود بھی اور ان کا وہی رویہ گیا کہ جتنا کچھ تنگ کر رہا ہو پریشان کر رہا ہو برا بلا کہہ رہا ہو ہاں جی۔ حکیم صاحب تک لوگوں نے تومت لگائی تو تومت لگانے کے دنوں میں بھی وہ اپنی اس کو صفائی نہیں کر رہے تھے ہم نے کہا جناب علی آپ یہ آجتی کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اب یہ مسئلہ تومت کا ہے اس کو آپ کو واضح طور پر کہنا پڑے گا آپ اس کو ثابت کریں اور ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر شریر کو خوب نافذ ہوگا جو اس کے بارے میں اور ثبوت میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیس کو بیان کیا کہ ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر کہا کہ اس بات کو ثابت کریں میری بیوی پر جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں اس کو ثابت کریں پھر بھی وہ نے کہا کہ آپ کی تو آخرت بن رہی ہے لوگوں دوسروں کی آخرت بگڑ رہی ہے ان کی آخرت بگڑ رہی ہے تو لہذا آپ جو ہے صفائی کا معاملہ کریں خیر اللہ والوں کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے کوئی ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے یا <clears throat> ہمیں گرا رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے کہ اس کا اپنی آخرت جانے اس کا اپنا رویہ جانے ہمارا اپنا رویہ جانے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کا فرمائے کہ مٹنے کے حالات اس لیے ہوا آدمی جس کے اندر تو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جس کسی گناہ کی وجہ سے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہم گرے ہوئے ہیں گراوٹ میں ہیں تو یہ اس آدمی کو فائدہ ہونے کے زیادہ حالات ہو جاتے ہیں مقابلہ اس کے اس آدمی کے ہم تو یہ امال کر رہے ہیں یہ امال کر رہے ہیں ہاں، پچھلے چند مہینوں میں ساتھی بہت آ کر کہتے رہے نا کہ بڑے فلانے آدمی نے کفر کا پتوا لگایا ہوئے جی پتو لگایا ہوئے جی فتو لگاتے ہیں جی اور کہتا رہتا ہے جی میں کہا پہلے تو جب تک اس کے فتوے کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہ لیں تو کیا کہہ سکتے ہیں جی تو کتاب لے کر آئے جی فوٹوس کر کے ان کی کسی خاص مریض سے وہ کتاب لی جس میں گور کا فتو لگایا ہوا تھا وہ لے کر آئے تو وہ دکھائی کتاب تو دیکھ لی واقعی جس جی، میں انہوں نے کفر کا فتو لگایا ہوا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اب ان سے جا کر ملنا پڑے گا ان کو ہم سمجھائیں گے جی کہ آپ کو جن جن باتوں کو آپ نے بنیاد بنا کر فتوا لگایا ہے پہلے تو شریعت نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ آپ آ کر ملتے جی ہمارے ان لوگوں سے جن پر آپ نے فتوا لگایا ہے تو ان سے پوچھتے کہ آپ کی تشریح کو میں ایسے سمجھ رہا ہوں اس بات کو اور ایسے کفر لازم آتا ہے آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں آپ نے نیت سے لکھا ہے تو پہلے اس کو اظہار کرنی چاہیے کس بات کی وہ تو اس نے کی نہیں ہے وہ لگا دی اس نے فتوا لکھ کر لگا دیا چلو یہ جی، جانے وہ جانے اس کی قبر جانے ہمارے ذمہ تو اب یہ ہے کہ ہم جا کر اس بولیں جا کر ملے آدمی اور پھر اس کو بتایا جی کہ آپ نے تو یہ تین چیزیں لی ہیں اور یہ آپ نے کہا ہے کہ فلاں فلاں لوگ کہہ رہے تھے فلاں نے یہ بیان کیا ہے تو آپ نے ایسی بات پر بنیاد بنایا ہے جس کے کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے ہاں جی۔ دوسرا یہ ہے کہ بیان تقریر کے دوران تو انسان جو ہے انسان تو سچ بات ہے کہ سارے کے سارے ہر وہ خطرے میں ہے علم تو کتاب کا لکھا ہوا جو ہے اس پر اسٹینڈ لے سکتا ہے آدمی کچھ کہہ سکتا ہے کچھ انسانی ہوتی ہے <coughs> بولی بعد میں بار بغل کے کہتے ہیں امکان استعمال مال یعنی میں نے حضرت شمس اللہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے ان کا بیان سنا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا جملہ حوالہ ہوتا تھا تو اس کی ہماری اتنی تسلی ہے کہ ہم کوئی بات جاگ لیں گے شمس اللہ افغانی صاحب نے کہی ہوئی ہے تو ہمیں ثبوت کی ضرورت اس پر نہیں ہوتی اتنا گہرا علم اور اتنی محتاط زبان اور اتنی فہم اور اتنی عجیب و غریب تو یہ جو ہے یعنی یہ شاگردوں میں اور سوگت یافتہ لوگوں میں حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا کیا حال ہوگا تو ان کی احتیاط ان کے علم کی گہرائی اور ہر پہلو کو جو ہے یعنی لحاظ رکھ کر بات کرنا تو با یعنی یہ تو اس کا صدیم میں ایسا کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا اس بالکل پورے سو سال میں ایسا آدمی نظر نہیں آتا ہے بلکہ تفسیر بین القرآن کی بعض جگہوں کو آدمی دیکھتا ہے تو علامہ قرطبی سے آگے قدم ہے ان کا بعض جگہوں اور جو اصلاحی کتابیں ہیں تو بعض جگہوں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے قدم ہے میں خود دیکھا کہ موزی رحمۃ اللہ علیہ لفات کیا آفات لسان زبان آفتیں ہیں کوئی پتنی پچیس یا چھبیس لکھی ہیں اور ایک زیادہ لکھی ہے کہ میں حالت سے ایک زیادہ لکھی ہے ہاں جی۔ وہ کتنی محتاط زبان ہو نہیں پھر بھی کہ میں بیان کروں اس کو تاریخی شکل میں اس وقت تک شاید نہ کریں جب تک کہ اس پر نظر ثانی میں نے کر دی اور دوسرے میں شاگرد اور مرید اور خلفاء علماء کو بھی دکھاتے تھے کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اب یہ خدا شہر کو ایک برخودار بیت ہوا تھا تو وہ کوئی سال رہنا آتا جاتا رہا چھ مترا سال رہا سات ایک مہینے رہا جی تو سات مہینے بعد جو ہے تو اس نے خط لکھا سارے سلسلے کے نقائص اور عیوب اور کوتاہیاں اور جو جو مسئلے مسائل کی کمزوریاں ہماری تھیں وہ ساری اس میں لکھ کر بیان کی ہیں اور ماشاء اللہ اللہ نے اس کو بڑی محتاط نظر صاف فرمائی تھی بعض بعض جگہ پہ ایسی لکھی کہ جس میں ہماری تکفیر ہو جاتی ہے <laughs> کفر لازم آ جاتا ہے ہاں جی اور بعض جگہ ایسی لکھی ہوئی تھی جس میں مسئلے نہ جاننا اور دین کا سمجھ نہ ہونا سلسلے کا فہم نہ ہونا ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ ماشاء اللہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت مولانا والا شرحان رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تھے اور حفظ کا مدرسہ بھی تھا اس میں تو احمد کا بھی کوئی طالب علم ذہین تھا وہ کوئی مجلس کے قریب رہتا تھا کچھ بات چیت سنتا رہتا تھا تو وہ بے و شرح کا مسئلہ اس نے کوئی سنا ہوا تھا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے اور ایسا اتنا ذہین تھا اچھا بچا تھا کہ پیسوں کو چینج کرنا بھی یہ بھی ایک بے و شرح کی صورت بنتی ہے نا کوئی فکر کا مسئلہ ہے تو آزاد صاحب مسجد میں کھڑے تھے تو انہوں نے کسی آدمی سے کہا کہ مجھے اس روپے کی ریزگاری دو جیسے آپ لوگ چینج کہتے ہیں نا ہماری زبان اس کو ریزگاری کہتے ہیں کہ اس روپے کی ریزگاری دو ہمیں تو طالب علم آگے بڑھنے کا حضرت صاحب یہ بے اشرا نہ ہو گیا اور آپ مسجد میں بے اشرا کر رہے ہیں حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اس طالب علم سے بہت سے آباد جس کو ان کا واقعی تھی دیکھیں طالب علم کرنا آپ طالب علم ان سے ہی سیکھا ہے سمجھے انہیں کا فیض ہے جی لیکن اس وقت اس کا ذہن حاضر ہو گیا ہے اس کے ذہن میں بات حاضر ہو گئی ہے ان کے ذہن میں نہیں ہوئی ہے طالب علم نے کہہ دیا میں کہا کہ عجیب بات ہے کہ آدمی نے ہمارے ساتھ اس کا بیت کا تعلق ہوا اور جو اللہ نے خدمت ہم سے کروائی ہم نے کی اور اس کو اتنا بھی ہمارے ہمارے ساتھ خیر خائی ہمدردی اور احسان منزل نف محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک مسئلہ نہیں آتا تو ہمیں آ کر سمجھا دیں کہ آپ کو نہیں آتا یہ کافی مسئلے ایسے چاہیے تو سارا اتنی آسان مندی اتنی دو کہ اس کو ایک مسئلہ نہیں آتا ہے اور بیر کا تعلق کہ ہمارے سامنے یہ فائدہ ہوگا ہم اس کو سمجھا دیں کہ اس کی آخت خراب نہ ہو جائے ہمارے مولانا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کی وجہ سے دوائیاں لیتے تھے تو بلڈ پریشر کی دوائیاں جو ایسی ہیں کہ حافظے کو کمزور کرتی ہیں سچ بات انسان ایک مشین ہی تو ہے اللہ کی بنائی ہوئی مشین کمزور ہو جائے تو کیا اس نے کہا اب مرض اللہ سے بوڑھے بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ساری پانچ ہزار اور کچھ جو حادیث تھی ان کو لکھوایا اپنے شاگرد کو بٹھا کر لکھوایا کہ اب میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے بھول شروع ہو رہی ہے تو یہ بھول نہ جائیں گے میں بعد میں ایک آدمی آیا اس نے ایک حدیث نے سنائی تو ان سے کہا کہ یہ نے کہا آپ نے کس سے سنی انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے ہی سنی ہے لیکن ان کو بھولی ہوئی تھی <coughs> بخار اگر مجھ سے تو میرا مجموعہ ہے اس میں ہی ضرور ہوگی مجموعہ جب لایا گیا تو تو اس میں میں دیکھا لکھ لی تھی میں کہا میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو میں نے لکھوا دی تھی تو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے آخر مسئلے بتاتے بھی نہیں تھے تو کتاب کھول کر بتاتے تھے یا کوئی ساتھی ہم نے سوچا سکے تو اس سے پوچھو اور میں چونکہ بہت سخت مانیٹری وغیرہ کرتا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھو یہ کتاب کا حوالہ اس کو یاد ہوتا ہے مسئلہ پوچھا عجیب بشیر تارک صاحب نے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں نے بتایا کہ نہیں دے سکتے میں نے کیا جی کہ وہ دے سکتے ہیں بشتی دور میں لکھے ہوئے لگے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں خیر میں نے بشتی دور تو پیدا کرنا کہ دے سکتے ہیں تمہارے بشیر زرق صاحب وغیرہ کو بڑی ناگواری ہوئی یہ کیا ساتھ میں ہے بیچ میں کہ ادر صاحب کی بات پر اعتراض کرتے ہیں تو خیر حضرت صاحب کو میں نے حوالے کے ساتھ بتا دیا کہ بشتی دور میں لکھا ہوا ہے تو, تو جیلی جی پھر تو تھے نہیں ہاں جی اہل حق تھے اہل حق ان باتوں کو سراہتے ہیں جسے آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جی سراہتے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ نے آپ کو بھی ہماری آخر کی فکر ہے یہی نہیں کہ ہمیں آپ کی آخر کی فکر ہے بلکہ آپ کو بھی ہماری آخر کی فکر ہے کہ آپ اس بات کا ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے بعض اوقات کوئی بات انسان سے فہمی میں ہاں جی، اور بعض اوقات جو ہے خبریں آج میں سے ہو اور کوئی مرید اگر باخبر کر دے صحیح نیت کے ساتھ تو یہ اعتراض نہیں آتا یعنی کہ اعتراض شہر پر اعتراض کا فیض قطع ہو جاتا ہے تو اعتراض جو ہے وہ ہوتا ہے آ, اپنے کو بڑھیا سمجھتے ہوئے دوسرے کو گھٹیا سمجھتے ہوئے اس کو بات کہنا یہ اعتراض ہے اور دوسرے کی آخر کی فکر کرتے ہوئے اور خیر خائی کی نیت کو لیتے ہوئے کہنا یہ اصلاح ہے اعتراض حرام ہے اور اصلاح فرض ہے ہاں جی یہ کہتے ہیں ساتھی کھڑا اعتراض حرام نہیں ہے ہاں جی صحیح اعتراض سے مسئلہ پوچھا تھا مرغی والا آپ نے بدلا تھا لکھو کتاب میں ہاں جی؟ نہ آپ نے مدرسے میں آپ نے نہیں پوچھا ہم دکھا سکتے آپ مدرسے میں پوچھنا ہو سکتا ہے کوئی حوالہ نکال کر دکھا دیتے ہیں آج آپ نے جواب دینا تھا تو کیوں نظر آپ کے مدرسے والے حضرات نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے جواب اچھا اچھا ٹھیک ہے تو خیر کیا بات تھی جی اس سے پہلے اصلاح فرض اصلاح تو فرض ہے اور خام اعتراض اچھی بات نہیں ہے تو اعتراض کہتے ہیں اس کو ہیں یعنی تو اعتراض کا فیض جو ہے وہ منقطع ہوتا ہے اور اصلاح سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں فاروق رضی اللہ جیسی شخصیت نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلوں تو میری بات مانے اور اگر مطابق نہ چلوں تو میری اصلاح کریں ہاں جی۔ سارے ہی محتاج ہیں جی سارے ہی محتاج ہیں اور جو ہے محتاج ہیں اس بات کے کہ کوئی سمجھ نصیب ہو جائے دن کی کوئی سمجھ نصیب ہو جائے تو چلنے کا طریقہ میں آ جائے اور زندگی ایسی گزر جائے کیا اللہ